زہری بن حرب اور عثمان بن ابی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے مسروق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو ہم ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تبان زبان سے کوئی بری بات نکالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے نیز انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں عثمان بن ابی شیبہ نے کہا جس موقع پر حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوفے آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تینتیس